کتنا کتنا بڑا بڑا غیر اچھا یہ کا کا عزت کی کی ہے کہ کرتے ہیں یارو جو نبی نبی نبی سے سے وفا وفا نہ کرے وہ اپنے اپنے بڑوں نہیں نہیں کر سکتا جس میں بات عدم اللہ کی قسم وہ اپنے بڑوں کا بھی نہیں بہرحال بات سنت کی چلی ہے چلو ایک بات اور چلتے ہیں اگر بات سننے کی آئی ہے بات آگے چلتے ہیں ہمیں یہ سوال کرنے والے کیا ملتی ہے آدر سو میں چاہتی ہوں ارے جناب یہ تو منصور ہو گیا ہے یہ سنت نہیں ہے میں کہتا ہوں کیا ہو آپ توجہ سے بات سمجھ لینا سے سے سے حدیث کے کے حوالے آپ ہو یارو کی کتابوں حوالوں اللہ کی رحمت سے سے ثابت کر کے کے جاؤں گا اب اب ذرا انسان سستے چلے جانا بعض آئی ہے مبادہ تمہیں کو یہ دھوکہ دے حدیثوں میں تلاد ہے حدیثوں میں اختلاف ہے ہے حدیثوں میں اشتراب اس لیے جناب کا مسئلہ یہ بن گیا اللہ کی قسم ہے جاؤ جو لکیوں کو تو ابھی تک یہ بھی نہیں پتا چلا کہ مانا ہے کہ اگر قرآن آ جائے حدیث آ جائے مقدر قرآن چو کے بربادی کے لیے کاغذ کرنا کیا اسی کو کہتے ہو ہوئے کتنے توفیق یہ پکی حال حرم خود بدلتے نہیں قرآن بدل دیتے ہیں بار بار اور یہی وجہ ہے عثمانی صاحب حدیث کے اوپر مشکلات ہاں، نے بڑا زور لگایا

اللہ یہ میرے ہاتھ کے اندر تو ہے کتاب ہے اور اس کتاب وہ آخر عمر کے حجت الوداع رفع کا کا منسوخ ہوئی تھی ذرا اس تعین تو کر دینا اچھا یہ کرنے سے پہلے سوچ لینا کہ بزرگوں نے فرمایا ہے جناب کیا فرمایا ہے جناب مکہ اور مدینہ اور لا الہ الا اللہ اللہ محمد رسول پڑھنے والوں تمہارا دین دین ہمارا مکے سے شروع ہوا مدینے میں مکمل ہوا ہے مکہ بھی مسلمانوں کے ایمان کا مرکز ہے اور مدینہ بھی مسلمانوں کا مرکز ہے چلو آپ دیکھ لینا یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے کیا غیر کتاب کا نام ہے غیر دین کیا ہے غیر مقل کیا ہے غیر مقل کیا ہے یہ اصل مسئلہ لکھا ہے یہ تین روزہ جو بندیوں نے تحفظ سنت کے کے کے کے کے نام سے کی تھی اس اس میں پڑا جانے والا ہے انڈیا اندر اندر اندر ہوئی ہوئی پر پاکو ہند بعد پاکستان کتاب انہوں نے لکھا ہے کیا جناب یہ کتاب جو ہے اس کے اندر لکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ جناب یہ عبداللہ بن زبیر اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ میرے ہاتھ میں جو کتاب ہے اس کا سفا نمبر پانچ سو تہتر ہے سفا نمبر سفا نمبر پانچ سو تہتر ہے آپ بچوں کے ساتھ

کہتے البتہ صحابہ اکرام کے آخری زمانہ میں اس مسئلہ کو اہمیت دی جانے لگی اس کو رفا جان کے مسئلے کو کہتے مدینہ طیبہ میں مدینہ طیبہ میں حضرت ابن عمر رضی اللہ نے رفا زیر کی بقا کی کوشش کی مدینے میں رفا جان ہوتا رہے رفا جان چلتا رہے کوئی چھوڑے نہ کہتے ہیں اس کی کی کوشش کس کس نے نے نے عبداللہ شہر مکہ میں مدینہ میں کہتے مدینہ طیبہ میں ابن عمر رفا جین کی کی بقا کوشش کی اور حضرت ابن زبیر جن کی وجہ سے مکہ مکرمہ میں اس عمل کو قوت حاصل ہو گئی یار مکے میں بھی رفا جین نے چلایا مدینے میں بھی مدینے میں عبداللہ بن عمر نے مکے میں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ بن زمیر اب سنے ان دونوں صحابہ کلام کا انتقال تہتر ہجری میں ہوا ہے کتابیں وہ ہے نبی السلام کی وفات کے تریسٹھ سال بعد نبی کی وفات کے تریسٹھ سال بعد بھی عبداللہ بن عمر بھی عبداللہ بن زبیر بھی

کہ تہتر ہجری تک صحابہ ایک مکے میں میں ایک مدینے جائے باقی باقی رکھنے رکھنے کی کی کی کوشش کوشش کر رہا ہے ہے ہے یارو سے بتاؤ بتاؤ اگر بھی ہوتی صحابہ کرتے اب اب کہو گے کیا کیا کہ کہ رفا جین سنت پہلا ملک اللہ پی کے کے جلا بارہ بارہ پڑھا نہیں نہیں جو ساتھ یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے مدر وفا ہے اور مفتی کا جو ہے محمد شفیع عثمانی کے جو ہے ان کے شفیت ہے اور بہت بڑے پڑھے لکھے وہ مفتی گزرے ہیں مکہ مکرمہ میں بھی استاد رہے ہیں ان کی حیات وفا ہے ان کی لکھی کا بھی لاز رہے کبھی کبھی بیت المقدس کا حکم منسوخ ہے کہ نہیں باتے بھی

واقعہ لیکن یہ ہوئے

آپ کریں امام نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب لوگوں نے یہ نماز اس انسان کی اس آدمی کی نماز نہیں جو فاتحہ نہیں پڑھتا یارو میں اپنی بات نہیں کرتا میں حضرت میں قادر روپی رحمت اللہ علیہ کی بات نہیں کرتا میں مولا اسماعیل تلفی رحمت اللہ علیہ کی بات نہیں کرتا یارو میں مولا دو دوغلوی رحمت اللہ علیہ کی بات نہیں کرتا میں سید نذیر حسین بہتر دیوی رحمت اللہ علیہ کی بات نہیں کرتا میں انہیں تیمیہ کی بات نہیں کرتا میں ابن طیب کی بات نہیں کرتا کیا وہ احمد ابن حمدل کی بات نہیں کرتا امام شافی کی بات نہیں کرتا کیا وہ نبی ربا کی بات نہیں کرتا میں صحابی رسول کی بات کیے دیتا ہوں اور اپنے بات سے نہیں کرتا آپ کے سب سے گواہی پیش کرتا ہوں تاکہ پتا چلے جو مطلب صحابی کا وہی مطلب

ایمان کے پیچھے واقعہ پڑھنے کے قائل تھے اللہ ایمان کے پیچھے واقعہ پڑھنے کے قائل تھے ان کا یہی مذہب اور یہی یہی تھا ان کی تحقیق تحقیق تو کرے گا یہ ابھی کا مذہب نبی کے مخالف ہو گئے واپس

اب ایک جو کی اتحاد امام ابو حنیفہ کا اور ایک اتحادی کیسے ہے یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے جس کو جو برآم کو دھوکہ دینے کے لیے اوپر لکھا رسول اکرم صدر کا طریقہ نماز ہے حقیقت اور اس کے اندر سفا جلیل ندی صاحب دکھنے والے ہیں سفا نمبر جو ہے وہ ایک سو باسٹھ ہے سفا نمبر ایک سو باسٹھ جا کے آپ پڑھ دیں اسے لکھا ہے گویا حضرت عبادہ بن سامر رضی اللہ عنہ چار سلاتا الا بکرا اتے فاتحہ کی کتاب سورۃ فاتحہ بغیر نماز کو سورۃ فاتحہ نماز نہیں کو امام و مقری دونوں کے لیے عام سمجھتے تھے کہتے ہیں فاتحہ کا نماز امام کی ہوتی ہے نہ مقری کی ہوتی ہے نہ اکیلے کی ہوتی ہے کہتے ہیں اسی لیے انہوں نے مجبورہ الفاظ کہے اور راویوں کو وہن ہوا اور انہوں نے موقوف کو مرکو کی حیثیت سے نقل کر دیا پھر آگے لکھتے ہیں یہ سے صحابی ہے اور کہتے صحابی کا اجتہاد حجت نہیں ہے سفا نمبر دو سو انہ ہے اور سفا دو سو مسلم میں لکھتے ہیں

ہیں یارو امام ابو ہریشوا ادھر نبی کی بات آئے تو کہتا تھا امام کی آڑ پکڑے کا کا مقدمہ ہے جو امام ابو حنیفہ قول رد کرے اس پہ کے کے ذروں برابر اچھا اب اب یہ یہ بات بھی بھی ذرا حل کرتے جائیں یاد رکھنا ہمارے جتنے بھی جو بندی بھائی ہیں میں پھر بھی ان کو پیار سے بھائی اس اس لیے کہتا ہوں شاید اللہ حالات کیوں بھی ہم تو پیار سے دعوت دینے کے قائل ہے ہاں غذا کچھ بھی تو ہو سکتی ہے لیکن ہوگی شادی یا وہ شادی کروی ہوتی ہے کہ نہیں لیکن تھوڑے پیزا ختم کر دیتی کہ نہیں چلو باہر اب سوچوں کے ساتھ کہتے ہیں کہ جڑا امام پوری والا اور رد کرے ریت کے ذروں کے برابر لعنت میں کہ اس کو قرآن آ جائے اس امام ابو حنیفہ آ جائے قرآن کی چھٹی پر امام ابو حنیفہ فرما قوم یہ بھی شریف میں نا تصویر عثمانی اچھا کہہ میں پھر حدیث آ جائے ادھر امام ابو حنیفہ آ جائے صحافہ نے ایک نبی کی بات کی چھٹی اور امام ابو حنیفہ نو مننا بتاوا میناد پھر ایک سال کے ساتھ صحافہ کی بات آ جائے ادھر امام ابو حنیفہ کا مذہب اور شریف جلدی خان سے جو ہے کہنا مجھے یہ تھا کہ ابو ہرا والا سارا سر صحافہ تابعین اقرار حرف امام کے قائل تھے پر امام ابو حنیفہ نبی آ جائے نبی سنا کہ صاحب کا درشن میرا باہر دیجیے کہ پہلا سن لوگ پوچھتا ہوں کیا رمضان کے استاد کتنے جامعہ انتظامیہ کے استاد کتنے تنخواہ کے لیے دے دیتے ہو انتظامیہ والوں فائدے کی بات آئی ہے توجہ سے سن لینا بچت ہی بچت بچت ہی بچت بچت ہی بچت کہ مہنگائی پہلے بہت ہے احمداد کے خرچے پورے کرنے مشکل ہے اور کھانے دینے والوں کھانے بھی جانا رحمانیہ کو دے دینا یہ میرے ہاتھ کے اندر کتاب ہے اور اس کتاب کا سفا نمبر پانچ سو تیرہ سفا نمبر پانچ سو تیرہ نومبر سے پڑھ کے سنا دیتا ہوں جناب یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے کہتا اور اس کتاب میں امام شادی کا مطلب کبھی مزید ہوتا پیسے کا مسئلہ ہے کہتے جناب نیل اس زمانے میں آج کل آج کل کہوں گے آپ خیال لگنا ہو گیا

جنہیں میرے دیوبندی بھائی دسو پڑھا کے لین لین لین لین لین آن تو ٹوپی یا یا یا وہ جیب پیسے پاؤں چلی پھرن جناب تنخواہ تنخواہ مدرسے جمعہ پڑھا کے کے لین یا مدرسے پڑھا لین تھانوی صاحب کہتے ہیں اس زمانے میں جو نوکری تلیم کی کرتے ہیں امام صاحب کے مذہب کے مطابق حرام خور ثابت ہوتے ہیں جیڑا کہہ جی میں مانتا مذہب نہیں مانتا وہ در مختار کا قول یاد رکھے فلانا تو اپنا آدھا دا رمن علامت رد قول علی حنیفہ دا جو امام ابو ریفا کا قول رد کرے اس کے اوپر ریت کے دروں کے برابر

اتفاق کرتے ہیں اللہ سے دعا ہے اللہ کی کسان کو سمجھنے کی اور کسانوں سے عمل کار ہونے کی کبھی بتا فرمائے صبح ربی کا ربی رقی المایا سوال ہے